صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا کربو بلا میں خون بہتر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا زینب مزتر تیرا برادر قسمت کا ایک میز بنا نور کا نوروں میں مل جانا کا ایک میزاپ بنا تیرا گھرانہ زیر چادر تیرا گھرانہ چادر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا تیغ چلی جب دست علی سے دیکھتی ہے یہ نسلوں کو کاٹ کے آگے بڑھتی ہے یہ ظلم و ستم کی فصلوں کو دوش نبی اور فاتح خیبر دوش نبی اور فاتح خیبر دین کی ایک پہچان بنا صاحب شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا جس کے قدم تھے دوش نبی پہ آنکھوں میں نظر قدرت تھی جس کی وجہ سے باقی جہاں میں رب کے نبی کی عظمت تھی علم کا اور سے ممبر اور بار سے ممبر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا دامن دی میں سوچ کے دیکھو ان کے سوا اور کیا ہے بچا ان کی بقا سے باقی ہے دنیا میں نبی کے دی کی بقا تیغ علی اور سجدہ سرور دین کی ایک پہچان بنا صاحب دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا ننی سی گردن دین نبی کو تیروں سے جو محفوظ کرے سوچو ذرا ایک باپ کا دل یہ کیسے بھلا محسوس کرے پیاسے گلے پر تیر ستم گئے پیاسے گلے پر تیر ستم گئے دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا تیروں کے اوپر تیغ کے نیچے سجدوں کا پیغام دیا ظلم و ستم سے جس نے بچا کے ہم کو یہ اسلام دیا وارث ہے در نور پیمبر دین کی ایک پہچان بنا عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا صاحب شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا روئے نہ کیوں کر جن و ملک بھی حق نبی کی تربت پہ اجنوا نواسا قتل ہوا ہے روئیں گے ان کی غربت پہ اشکوں کا دریا کا سمندر دریا غم کا سمندر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عزمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا مر گئے سارے مرد و مجاہد دین کی تو رکھوالی ہے دست ادو سے دین کو اپنے تو ہی بچانے والی ہے تیرا وہ جذبہ زینب مجھتر تیرا وہ جذبہ زینب مجھتر دین کی پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا کربو بلا کا ایک مجاہد آج بھی دل پر چھایا ہے جب بھی وفا کا ذکر کیا تو وہی ذہن میں آیا ہے مشکل یہ آپاس دلاور دلاور دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عزمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا فرش ازا کے صدقے میں لوگو اہل وفا تم جان کرو اپنے گھروں کو شاہ کے گھر پہ وائزو تم قربان کرو حق پہ لٹانا اپنا بھرا گئے حق پہ لٹانا کی پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا شہن عطا کی فکر مجھے اور مدحت میں ہی مداد کری میرے لیے صاحب قلم یوں سرور نے ایجاد کری نو جو آیا شیش زبا پر آیا شیش پر دین کی ایک پہچان بنا صاحب شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا صاحب شاہ کا لشکر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کلش کر دین کی ایک پہچان بنا صاحب عصمت شاہ کلش کر